نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غفور الرحیم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں صورت الحدید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تعالیٰ کے مشہور ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان اور رحیم رحمان کے معنی بے انتہا رحم کرنے والا رحیم کے معنی بے انتہا اللہ تعالی بے انتہا مہربانی کرنے والا اللہ رب العالمین کی اعلی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور بڑا فضل و کرم کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ لے رسول اللہ رب العالمین کی مہربانی بھی کوئی معمولی چیز نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بکر رب ضور رحمتی واشیاہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بھی کوئی معمولی رحم کرنے والا نہیں ہے معمولی مہربان نہیں ہے فکر رب کم زور رحمتی واشیاہ آپ فرما دیجئے کہ آپ کے رب کی مہربانی جو ہے پوری کائنات کو گھیرے ہوئی ہے اور رب العالمین اتنا بڑا جو مہربان ہے کوئی ایسی ذات نہیں جو اللہ رب العالمین کو پابند کرے کہ کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی مہرب اپنی مخلوق پر مہربانی کریں کسی کا کوئی اختیار کسی کا کوئی آڈر اللہ رب العالمین پر نہیں چلتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی جو بندے پر ہے یہ خود بھی اللہ رب العالمین کے بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی ذات پر اپنا حکم نافذ کر رکھا ہے کہ میں اپنی ذات پر فرض کر لیا ہے کہ میں اپنے مخلوق کے ساتھ ضرور مہربانی کروں گا کا ربکم علی نفسہ الرحمہ اے میرے بندو تمہارے رب نے اپنی ذات پر فرق قرار دے رکھا ہے کاتاب اور ربو کو ہی اور رحمت اے لوگو تمہارے رب نے اپنے سے اپنی ذات پر فرض کر رکھا ہے کہ ضرور بھی ضرور اپنی مخلوق پر وہ مہربانی کرے گا اور اپنی مخلوق پر رحمت کرے گا رحم و کرم کرے گا اور یہ رحمت بھی کیسے ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ رحمتی وسیعت کل شعی کسی ایک مخلوق کسی ایک چیز پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ہر چیز پر وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوا کرتی ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل الرحمت بیعتا بیعتا جزن اے لوگو اللہ رب العالمین نے اپنی مہربانی اور اپنے فضل و کرم کو جعل الرحمت ماتا میں آتا اللہ رب العالمین نے اپنی مہربانی کو سو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے سو حصے تقسیم کیا وہ جال ان جزان رب العالمین نے اپنی مہربانی اپنی شفقت اپنی محبت اپنے رحم و کرم کو سو حصوں میں تقسیم کیا اور سو حصوں میں تقسیم کر لینے کے بعد وہ جال ان دوں تس آتا ہوں جزان سو میں سے ننانوے حصہ محبت کا اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے صرف وہ انضر منہا جزا ہوا جزا ہوا حید اور زمین پر اللہ رب العالمین نے ایک حصہ اتارا ہے اور اسی ایک حصے کو جب سے اللہ نے مخلوق پیدا کیا اسی ایک حصے سے تمام مخلوقات کو آج تک تقسیم کرتا رہا اور قیامت تک اللہ تقسیم کرتا رہے گا ایک حصہ سو میں سے ایک حصہ محبت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں تقسیم کیا ہے اور نبی نے فرمایا اسی لیے تم دیکھو گے کہ ایک جانور ایک جانور اپنے بچے پر بھی مہربانی کرتا ہے ایک جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے شفقت کرتا ہے اور اپنے بچے کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے پھر آپ نے ایک بڑی پیاری تصویر دی جو لوگ دیہی علاقے کے یا جانور پالنے والے وہ جانتے ہیں آپ نے ساتھ رمایا دیکھو اگر تمہیں اندازہ لگانا ہو کہ جانور اپنی اولاد پر کیسے مہربانی کرتا ہے تو آپ نے ساتھ رمایا تم گھوڑے کو دیکھو گے ایک جانور کو دیکھو گے وہ اپنے پیر کو کبھی اپنے بچے پر نہیں رکھنا چاہتا کوشش کرتا ہے کہ میرا پیر میرے میرے اولاد میرے بچے پر نہ پڑ جائے اور اگر کبھی تجربے کار لوگوں کو معلوم ہوگا ایک جانور کسی بھی جانور کو لے لیں اگر اس جانور میں غلطی سے یا اس جانور کا پیر اس کی اولاد پر غلطی سے پڑ گیا اتنی تیزی کے ساتھ جانور اچھلتا ہے اور فوراً پلٹ کر کے جہاں اس نے اپنے پیر کو اس کا پیر پڑا ہوا تھا اپنی زبان سے بچے کے اس جسم کے حصے کو چاٹنے لگتا ہے اور پیار کرنے لگتا ہے آپ نے ساتھ رمایا سو حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے جو محبت کا مخلوق محبت کو دنیا میں تقسیم کیا ہے وہ محبت جانوروں میں تم دیکھ لو گے کہ ایک جانور اپنی اولاد پر محبت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی یہ اعلیٰ درجے کی صفت ہے اللہ رب العالمین کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھنے والے انبیاء رہی مشلاق اسلام ہوتے ہیں اسی لیے اپنی امت پر شفقت کرنا اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اللہ کے مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا یہ انبیاء رہی مشلاق اسلام کا طریقہ تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں رحمت رہ حل متبق کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتی اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک جو انسان آپ کے قریب آیا جو انسان آپ کے قریب آیا آج تک وہ دوبارہ آپ کو کبھی چھوڑ کر کے نہیں گیا بلکہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو عزیز و واکاری کو اپنے وطن اور اپنے جائیداد اور پراپرتی کو تو چھوڑ دیتا ہے آپ کے لیے لیکن آپ کے پاس آ جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کے لیے آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ نے فرمایا ہمارے نبی آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک انسان جو آپ کے قریب آیا دوبارہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ کیا وجہ ہے کیا سبب ہے رب العالمین نے فرمایا اللہ رحمد اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ آپ کو پر مہربانی کر کے آپ کو رحم و کرم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ نرم دل بنا دیا ہے آپ اپنی امت پر اپنے ساتھیوں پر مہربانی کرتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو آپ کے قریب آیا وہ کبھی دوبارہ پلٹ کر کے نہیں جاتا کسی اور کے کے پاس اللہ تعالیٰ یہی رحم و کرم کا جذبہ ہم تمام لوگوں کے اندر پیدا کر دے اللہ رب العمین نے انبیاء علیہ مسلاط اسلام کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے صحابہ سے زیادہ اعلیٰ مقام اور صحابہ سے زیادہ اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا انبیاء کے بعد کائنات میں کوئی نہیں گزرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور جو آپ کے صحابہ تھے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن کرتے ہوئے فرمایا روحما ابین روحما بینہم ہمارے آخری نبی کے جو ساتھی ہوں گے ہمارے آخری نبی کے جو صحابہ ہوں گے ان کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ روحما وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں گے میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین خوبی اور انبیاء رہی مشتراک رام کی صفات اور صحاب کرام کی یہ بہترین عادت جو تھی کہ تک آنے والے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے نبی علیہ السلام کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں اگر کوئی کسی مخلوق پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں اللہ رب العالمین کا فبر و کرم اللہ رب العالمین کی مہربانی کے چند اسباب ہیں اگر انسان ان اسباب کو اپنا لے اگر آدمی ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا دروازہ ان پر کھول دیا کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو انسان اپنے آپ کو محسنین میں شامل کرے رب العالمین کا اعلان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اے لوگوں تم احسان کرنے والے بن جاؤ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے اگر تم بن گئے تو یاد رکھو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت محسن کے ساتھ ہوا کرتی ہے نمبر دو اگر اللہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر رحم کرنا پڑے گا حضرت عبداللہ ابن ابن عمر راس رضی اللہ تعالیٰ نما سے امام سے بابو داؤ امام ترمیدی احمد بن حمن امام بہ کی رحم و ملا نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ رمایا اے لوگوں یاد رکھو یار اراہ مونا یار اللہ جو اللہ کے مخلوق پر اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ ان پر رحم کیا کرتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے آگے ساتھ رمایا ارحم منفل عرضی یار ہم فی منفما اے لوگوں ارحم من منفل عرض یار ہم فی منفما زمین پر پر بسنے والی مخلوقات پر تم مہربانی کرو تاکہ عرش والا رب تمہارے اوپر مہربانی کرے کرو مہربانی تم اہل زمین پر اے خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر فی شنا یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے پہلی شرط ہے انسان محسن بنے احسان کرنے والا بنے دوسری چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرے نمبر تین میرے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربانی کرے اللہ ہم پر اپنے و کرم کا دروازہ کھولے تو اتی اللہ واطی رسول ہے اللہ کی اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعتوں فرما برداری کرنی پڑے گی سورہ آل عمران کی آئے رب العالمین نے سب سے پہلے سود کی حرمت بیان کی فرمایا آمنو اے ایمان والو خبردار لا الربا سود کو مت کھاؤ سود کھا کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ پھر سود کی مذمت بیان کر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ لعلكم ترحمون واقع اللہ والرسول لعلكم ترحمون تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے معلوم یہ پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ رحمت رحم و کرم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان لوگوں پر ہوا کرتی ہے جو اللہ رب العالمین جو اللہ جو لوگوں پر مہربان جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول پر ہم عمل کریں گے شریعت کی پابندی کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالی ہم پر مہربان ہوگا نمبر چار رب العالمین کی اگر مہربانی کسی پر ہوتی ہے تو اس کے لیے چوتھی شرط یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرے اور غور سے سنے رب العالمین فرماتے ہیں ہی اے میرے بندو جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو توجہ سے سنو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے رحم کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے اگر ہم مستحق بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو خوب توجہ کے ساتھ سنیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم پڑھیں اور اگر پڑھا جائے تو غور سے سنیں لیکن افسوس سر افسوس آج ہم جب ہم ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم اس لیے ہو گئے آج ہمیں گانا سننے میں فلمیں فلم دیکھنے میں ڈرامے دیکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے ہمیں قرآن سننے اور قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے قرآن اے لوگ تم اللہ رب العالمین کی کتاب کو غور سے سنو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اسی طرح سے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر مہربان ہو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر فد و کرم کرے اور اللہ تعالی کی رحمتوں کا دروازہ ہم پر کھل جائے اور اللہ رب العالمین کی مہربانی کا دروازہ کھل جائے تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچائیں اور خوب کثرت سے توبہ استغفار کریں توبہ استغفار کرنا توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی اگر شیطان ہم سے کبھی کرا دے تو ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو ہم توبہ استفار کریں گے انسان اگر توبہ استفار کرتا ہے تو توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کرتا ہے قرآن پاک کی لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون اے اگر تم توبہ استغفار کرتے تو رب العالمین تم پر مہربانی کرتا اور اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا تو بہت سارے اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اللہ ان تمام اسباب کو میں قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واستغفر اللہ من الیہ الحمد اللہ وکفا وسلم امباب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور بندوں کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم و کرم کریں لیکن مخلوقات میں ہمارے بھائیو یاد رکھو سب سے پہلے ہر مسلمان پر جو ضروری ہے کہ کسی مخلوق پر اپنا فضل و کرم کرے اور مہربانی کرے محبت اور شفقت سے پیش آئے تو ماں باپ ہوا کرتے ہیں پوری مخلوقات میں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ آپ کے رحم و کرم کے مستحق ہوتے ہوئے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ پر مہربانی کرے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وہ کل ربر ربیانی کماں اے مرد مومن برابر دعا کیا کر اپنے باپ پر مہربان بن جا اپنی ماں کے ساتھ مہربانی کر ماں باپ سے محبت کر ان کی خدمت کر ان کے لیے اپنا بازو شبکت کا بچھا دے اور اپنے محنتوں اب اپنے مہربانی کرنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے بھی دعا کر کہ رب ہم ہوما کما رب بیان سگیرا اللہ میرے ماں باپ نے بچپنے میں جیسے ہم پر مہربانی کی تھی اللہ دونوں ماں باپ ہو گئے ہم تو کوشش کر کے ان کے ساتھ محبت اور رحمت و شبکت سے پیش آتے ہیں لیکن اللہ آپ بھی اپنی رحمتوں سے میرے بوڑھے ماں باپ دونوں کو ڈھانپ لیں اور سب و کرم کا دروازہ کھول دے یہ سب میرے بھائیوں یاد رکھو ایک مسلمان پر ایک انسان پر سب سے پہلے اگر رحم و کرم کرنا فرض ہے تو اپنے ماں باپ پر ہے ماں باپ کے پاس یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے ماں باپ پر مہربانی اور سب کا تو محبت محبت کرنا ہے ان کے بعد سب سے زیادہ آپ کے رحم و کرم کے اور سبقت محبت کے مستحق آپ کی اولاد ہوا کرتی ہے اولاد سے محبت کرنا پیار کرنا شفقت کرنا ان پر مہربانی کرنا اور رحم و کرم سے پیش آنا یہ بھی رب العالمین ہم پر فرض قرار دیا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالان ہو یا حضرت حسین ہے یہ دوڑے ہوئے میں آئے نبی علیہ السلام کے گود میں کود پڑے نبی علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا اور لینے کے بعد فوراً ہی ان کو بوسا دیا ان کو ان سے پیار کیا ان کو گلے لگایا اور پھر آپ نے گود میں بیٹھا لیا ایک اجد انسان بیٹھا ہوا تھا اکرا بن حابس ابھی اکرا بن حابس یہ بڑے سخت مزاج اور سخت سخت دل انسان تھا اس نے دیکھا کہ دھول مٹی میں چل کر کے آیا آپ حضرات جانتے ہیں وہ زمانہ ایسے روڈوں کا نہیں تھا دھول ہے مٹی ہے گرد گبار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی راہ چپک رہی ہے ناک بہ رہی ہے اس سے بھی آئے حسن کو کو یا حسین نبی نے گلے لگایا بوسا دیا پھر آپ نے دیکھا اس نے آکرا نے دیکھا ایک دوسرے صحابی کی اولاد آئی انہوں نے بھی اپنی اولاد کو بوسا دیا چوم لیا لاڈ پیار کیا گود میں رکھا تیسرا آیا اس طرح سے سارے مسلمان نبی السلام بھی اور صحاب کرام بھی اپنی اولاد کو بوسا دیتے ہیں لاڈ پیار کرتے ہیں اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ واقعی باپ اپنی اولاد پر بڑا رحم کرنے والا ہے اکرا بن حابس کو آیا اس نے کہا چھی افسوس آپ لوگ اپنی اولاد کو بوسا دیتی ہیں یہ گندی اولاد دھول اور مٹی لگی ہوئی ہے ناک بہ رہی ہے ایسی اولاد کو آپ لوگ گود میں لے کر کے بوسا دیے اور بادو میں بیٹھائے اللہ رسول نے پوچھا تمہارے اولاد ہے اس نے کہا ان نلی اشرت اولاد الحمد للہ ہمارے دس بیٹے ہیں ایک دو نہیں دس بیٹے ہمارے پاس ہیں لیکن ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں ماں کبل تو آج تک میں نے اپنے کسی اولاد سے محبت نہیں کیا ہم نے کسی اولاد کو بوسا نہیں دیا نبی علیہ السلام نے ساتھ کمایا یاد ملا یرحم یرحم جو اپنی اولاد پر پر رحم نہیں کرتا ایسے بدبخت باپ پر اللہ رحم نہیں کرتا ملا یرحم لا یرحم جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرے اپنی اولاد کی دھول مٹی کو دیکھ کر کے اپنی اور پیار نہ کرے اللہ ایسے بد باپ اور ماں سے لا یرحم اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور دوسری روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے بڑا افسوس کیا اور فرمایا اللہ کے بندے سن اگر اللہ نے تیرے دل سے اولاد سے پر رحم کرنا رحم و کرم محبت و شبکت کو اللہ نے تیرے دل سے نکال رکھا ہے تو محمد تیرے دل میں اولاد کی محبت نہیں پیدا کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو یہ بڑا رحم و کرم یہاں تک کہ ہر انسان پر بھائی کو چاہیے اپنے چھوٹوں پر کرے ملب یا ہم سگیرنا رہنا یو عقیر کبھی رہنا استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں پر کرے ارباب کو چاہیے کہ اپنے لیبروں پر کرے مزدوروں کے ساتھ رحم کرم کیا جائے اچھا، پورا یہ رحم کرم جو ہے یہ سب کو حاوی ہے یہاں تک کہ اگر آپ جانور پالتے ہیں تو جانوروں پر بھی رہ رحم کرنا اللہ نے تم پر فرض قرار دے دیا ہے دنیا دنیا کی ہر ہر مخلوق اور میں چیز کے ساتھ احسان اور محبت کرنا اور رحم و کرم کرنا اللہ نے تم پر فرض قرار دے دیا ہے امام ابو داؤ امام احمد بن حمد امام سبرانی اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں اے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن نبی شام کہیں باہر جانا چاہتے تھے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے ہم میں اس کو بھی مجھ کو بھی اپنے پیچھے بیٹھا لیا یہاں تک کہ بڑا سا کھجور کا باغ نظر آیا اس کھجور کے باغ پر باغ میں نبی لے سم داخل ہو گئے اپنے گھوڑے سے اتر گئی گھوڑے کو باندھ دیا اور جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے اللہ ایک اونٹ بیٹھا ہوا آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام جیسے اونٹ کے قریب سے گئے اونٹ جو ہے ہننا وہ اونٹ جو ہے چیخنے لگا آپ نے قریب جا کے دیکھا تو اس کے اونٹ کے آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے کھڑے ہو گئے آپ کا یہ موجودہ تھا رحمت اللہ کا یہ موجودہ تھا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا آپ نے وہاں وہ کھڑے ہو کر کے فرمایا من لہٰذا لوگوں اس اونٹ کا مالک کون ہے بتاؤ وہاں موجود رہنے والے لوگوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا پتا لگاؤ یہ کس کا اونٹ ہے اس شخص کو بلا کر کے لاؤ ڈھونڈا گیا تو معلوم پڑا جا ختم من انسار ایک ہٹا کٹھا صحت مند نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور انصار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا آپ نے اس سے پوچھا یہ اونٹ تمہارا ہے کہاں یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا ہے آپ نے ساتھ نمایا اللہ کے بندے اللہ تب تک اللہ اللہ تب تک اللہ فی بہیما اللہ ملتا اللہ کے بندے اس اونٹ کو اونٹ کے بارے میں یہ جانور ہے اس کے بارے میں اس کا حق ادا کرنے کرنے میں اس پر مہربانی کرنے میں اس کے ساتھ نرمی برتنے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں اس کے ساتھ تمہارا جو رویہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں اللہ کی قسم یہ اونٹ تیری دو شکایت کر رہا ہے پہلی شکایت تو ہے ان کا تجیو اس کو برابر کھانا نہیں دیتا یہ بھوکھا رہتا ہے اس کو برابر تو کھلاتا نہیں دیتا ہے تو تھوڑا دیتا ہے جس میں اس اونٹ کو نہیں ہوتی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ایک تو تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور دوسری شکایتیں کر رہا ہے اے کہ اس کو تو اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے یعنی اس اونٹ پر تو رحم نہیں کرتا اپنے اس اونٹ کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا اس کو پیٹ بھر کھلاتا نہیں اور اس کو طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے اللہ تک ہاتھ ہل بہیما اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں نبی نے بتایا اسی وقت آپ نے اس کو خریدا اور خرید کر کے اس کو آزاد کر دیا یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ اسلام نے جانوروں پر بھی مہربانی کرنے کا حکم دیا ہے ایک جانور آپ نے پال رکھا ہے اس کے ساتھ بھی اس میں سلوک ہونا چاہیے اپنے رحمت کا مہربانی کا احسان کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے کی توفیق دے آپ حضرات جانتے ہیں ایک انسان کو اللہ نے جنت میں اس لیے داخل کر دیا اس نے کتے پر رحم کیا تھا اور ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا کیونکہ اس نے بلی کے ساتھ احسان نہیں کیا الحال عالمین ہمیں جو بیمار ہو شفایت کلی عطا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال بھائی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے الحال عالمین العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن کا گہوارا امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے اور دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے بسنے والے بھائیوں کو اپنی حفاظت ملے امن و امان کا سلامتی کا دروازہ کھول دے ہر قسم کے سکھنے فساد مشکلات اور بدلاؤں سے محفوظ رکھ لے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس ملک کے ذمہ داروں کو اور حکمرانوں کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما ہر ایسے کام سے اللہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر دے محفوظ رکھے جس میں امت کا نقصان ہو اور جس میں آپ کی اور آپ کے نبی کی نافرمانی ہو الہ العالمین ہمارے تمام بڑوں کو چھوٹوں کو صحت اور آفیت نصیب فرما اللہ کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم ودعوه یستجیب لکم وذکر اللہ تعالی اکبر انتے سنے